اچھا اس میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ زکات کے ہیلا کروانے کے لیے سمجھدار بچے کا انتخاب کیا جائے ہاں سمجھدار بچہ ہوگا تبھی واپس کرے گا کوئی مجھ جیسا گناگار ہوا تو لے کے بھاگی جائے گا کبھی تو میرے ہیں پیسے میں لیتا واپس اور یہ مسئلے میں ہے کہ کسی کو آپ نے ہیلے کے لیے دیے اور وہ لے کر کے بھاگ گیا تو آپ زبردستی کیسے لوگ میں خود ضرورت ہوں میں تو مکروں میں تو لے کے بھاگ گیا کیسے ہوگا اس لیے انہوں نے پوچھا کسی بچے کا انتخاب کیا جائے بچہ اگر سمجھدار بھی ہوگا تو تھوڑا سا بے وقوف تو ہوگا ہی ہاں؟ تو اس سے چھیننے میں واپس لینے میں آسانی ہوگی لہذا ہم نے تو ہیلے ہی کا مسئلہ سرے سے آپ کو بتا دیا ہر چم کے ہیلا جائے لیکن اس کے مسائل طے ہیں ہماری یہاں فقہ میں کہ کب ہیلا ہوگا اور کیسے کرایا جائے